نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی میں پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی مسوانیت بند کرنے کے بعد فقط مرد حورش حضور سے جب پوچھا گیا کہ جو آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں معاشرہ یہ بتائیے کہ اس کی بلند ترین خصوصیت کیا ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ خصوصیت یہ ہوگی کہ ایک عورت تنہا یمن سے ان صحراؤں کے اندر چلتی ہوئی شام تک چلی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں یعنی وہ اس چیز کو کہ یہ ہوگا وہ نظام خداوندی وہ کرتا نسوانیت کا مارا میں ہوگی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نسوانیت نہ رہے اس میں تو زن تو نہیں رہتی جب زنخواہ ہو جاتی ہے تو زن میں نسوانیت کا تو رہنا ہوگا ضروری پھر ہوئی وہ عورت اور جب وہ نسوانیت ہوئی تو اس کے محافظ چاہیے خود اپنی حفاظت دان کر نہیں سکتی اپنی نسوانیت کی یعنی وہ بھائی منڈا بن گیا تو بکری گل ہے نسوانیت دان دیکھتے ہیں کہ بات کیا کر رہا ہے جب تک اس میں نسوانیت ہے وہ زن تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اپنی نسوانیت کی دیکھا آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنی باڈی کی حفاظت وہ کر سکے مرد کے بغیر فقط مرد ساری نہیں سکتی کسی طرح مقام اس کا کیا ہے آگوش سطف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گا شرمناک ہے جن تشمی شرمناک ہے آگوش صدف کہنا اسے اسے قطرہ نیسا کہنا صرف یہ مکان ہے جی اس کے نزدیک عورت مکان مات فلاطو نہ لکھ سکی لیکن لکھ کیوں نہیں سکی مکال مات فلاطو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارے افلاطون وہ جتنے یہ افلاطون پیدا تو ہوا ماں کو نہیں جانتے ہیں ابھی جی؟ لیکن وہ نہ لکھ سکے یعنی یہ کام میں نہیں ہے کہ افلاطون جامن ہی رہے تھے دی سب کی جاتی یہ ہے اس شخص نے عورت کرنے کا جو بے خودی کے اندر وہ عمومت جو ہے وہ عنوان اس نے رکھا ہے عورت ماں ہوں یعنی, یعنی نہیں جی یعنی ماں ہونا عورت کا جو ہے وہ در فتح تقدیر در فتح سیمائے تقدیر ماں وہ جو نظم ہے نا فاطمہ تزارا کی فاطمہ تزارا کی بھی اس کے نزدیک اس کا بھی کام اس لیے ہے کہ اس نے حسین پیدا کیا ہاں جی یعنی اس کے سامنے عورت جب واجب الاحترام آتی ہے تو صرف ماں آتی ہے اور یہ کانسیپٹ خالص مذہب کا پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے نزدیک عورت پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی پتلی سے سیدھی ہو ہی نہیں سکتی کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنم جنت ہے یعنی یعنی وہ ماں نہیں عورت رہی یہ پتلی جو نہیں پیدا ہوئی اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت اور جب عورت ذہن میں آتا ہے تو وہ پسلی سے پیدا ہوئی شیطان نے اس کو ورگلایا آدم کو اس نے ورگلایا دنیا میں سارے گناہوں کا سرچشمہ سارے آپ کے یہاں کا جتنا یہ شریعت اور آپ کے یہاں کی تصوف یہ یہ طریقت شریعت والے اس کے متعلق کے سوائے اس کے کہ یہ آپ کی لونڈی اور غلام بن کے رہے انہوں نے یہ چیز بتائی کہ عورت کا تو مقام یہ ہے کہ اگر مرد اس کو آواز دیتا ہے اور وہ اس کی آواز سے فوراً نہیں آتی تو ساری رات فرشتے اس پہ لانت بھیجتے رہتے ہیں تو یعنی ان کے نزدیک یہ چیز تصوف والے جو ہیں ان کے نزدیک یہ کہتی کہ جناب سردی کا موسم رات سردیوں کی ٹھنڈ بڑی خامن نے آواز دی پانی پانی کا کٹورا ہاتھ سے لے کے اس کے پرانے کے کھڑی گئی وہ سو ساری رات کھڑی گئی ہاتھ شل ہو ایسی نہیں کہ پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھول کے پانی مانگے تو دودھ سے اسی وقت حاضر کر دیں صبح اٹھی تو رابیہ بکری اور یا ہو گئی رابیہ بکری ہے وہ برابر کی عمل کی نہایت کس درجے تک پہنچائی اور اس کے لیے غائب اس سے خدائی مل جاتی ہے یہ سمجھ لیجیے ہوں یہ گل کی ابھی بھائی اور روٹی پکاؤں رہی ہوئی ہے آواز مار دی پہ ابھی ساتھ آ جانا ہمارے یہاں جو چیز ہے کہ وہ روٹی جو ہے طبیعت سے نہ ڈالو تو جا کے وہ منہ پہ پاؤ مال جو لا رہی تم کی کرو گی اسے روٹی نہیں دینا ہوں چلو کس وارشاہ شاہ ولایتی مرد میوہ سواس کا سوچ ہے نا دسیا نہیں ہے حالانکہ ہو رہا ہوتی کا آمدہ ہوتا پنجابی آجیو میں کہنا یہ چاہتا تھا مقام پہ آ کے مجھے بے حد افسوس یہ ہے کہ اقبال بھی وہیں چلا گیا جہاں ہمارے ہاں کے یہ سارے چلے گئے تھے اور یہ جو بند اس کا آگے آیا ہے اس میں کہلوا رہا ہے محکمات عالم قرآن یعنی یہ ایک پرماننٹ ویلیو دے رہا ہے اور دے یہ رہا ہے کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ منڈے جمع کرے محکمات عالم قرآن کے اندر یہ چیز عورت کی حیثیت سے دے رہا ہے یہ شخص خوب بہت زندگی اے زندہ دل دانی کے چیز اس کے یک در تماشا دوئی یہ دوئی پہلے پہلے کی نا مرد اور عورت یہ جو یک یقین ہے توحید یہ ہے توحید کا جو یق ہے وہ اس دوئی کے تماشے میں نظر آئے گا پھر مردوں یا بچتا ہے یا ملنے تو غیر ہو جاتا گزم ایسے بستا ہے یا چلو شکر ہے نہیں سے کائنات شوق را سورت گرم بس اتنا ہی کام بس صرف سورج گرو اب دیکھیے آگے وہی جو وہاں چیز تھی نا کہ وہ آگ جو ہے اس کی یہ نگاہ دار غم نگے دارندہ نارے حیات نارے حیات جو ہے ہوتی ہے مرد کے اندر یہ اس کو اپنے ہاں حفاظت میں لے لیتی ہے رحم کے اندر یعنی وہ صرف حفاظت میں اس میں کوئی نار نہیں ہے کیوں گا یعنی نارے حیات مرد میں وہ اپنے اندر اس کو محفوظ کر دیتی ہے محسوس کہتے ہیں نا وہ حسن کہتے ہیں عورت اس کے ریزنس کو وہ اطلاع ہوتی ہے جس کے اندر وہ اس چیز کو محفوظ کر دیتی ہے سپاہی دے رہے تھے کچھ کرتا ہے رن دے دارندہ نارے حیات فطر پہ او لو ہے اسرارے حیات بس صرف وہ لو ہے جس کے اوپر اخبار حیات لکھے جاتے ہیں آتش مارا بجانے خود زنب جی وہ آتش اسی کی ہے آتش مارا بجانے خود زنب جوہر او خاک را آدم کو در زمینش ممکنات زندگی از تب و تابش تبات زندگی لیکن وہی زندگی کے معنی یہاں صرف زندہ بچہ ہے شولہ اے کب و شرر در درد سست وہی مرد وہی وہ شولا کے جس سے کئی شرر ٹوٹتے ہیں یہ مرد کی جو توانائی ہے رجولیت کی دیٹ میٹر آف پروڈکشن جو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ شولا کیا شرح درد ایسا شرولہ کہ اس میں سے شرارے پوچھ کے جانو تم بے سوزے میں عورت کا جو وہ سوز ہوتا ہے پھر ان شولوں کو وہ صورت بندی عطا کر دیتا ہے یہ کام اس کا ہے ارج ماں از ارج مندی ہائے او اچھا جی، چلو وہ ہے کہ ہماری بھائی وہ چائے چاہیے ہماری قیمت اس کی قیمت سے ہے اچھا بھائی بڑی بات کہی قرض قیمت لیکن وہ قیمت کس بناتے ہیں پھر عورت نہیں آئی ماں ہمارا اب نقش بندی آئے ہوئی بندی ہے بابا اتنا ہی کام کرتی ہے نظر پاک سو قدسیت پورا نظر یہ ٹھیک ہے یعنی اس کو تو عصمت جو ہے اس کی اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جی کہ وہ ہونی چاہیے با عصمت بس اور اس کے بعد کام جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے لڑکے پیدا کرتی کری جائے ماں کی حیثیت سے پھر اس کی قیمت چلی جائے گی عورت کی حیثیت سے نہیں وقت آئیے جی، آپ نے جس وقت جانا ہے چلے جائیے اچھا جی اب آیا اس دور کی لڑکیوں کی طرف ایز اے دینت وہاں سے نکالو گئی کیا ہے سب کی ایز دینت اثر حاضر بردہ تاب اس دور کے آدمی سے یہ کہتا ہے یا رہنے والوں سے کہ یہ نیا یہ زمانہ جو ہے وہ یہ اثر حاضر جو ہے تیرے دین سے وہ تب و تاب کو اٹھا کے لے گیا ہے بے تب و تاب رہ گیا ہے دین تیرا جو ہے اس اثر حاضر کی وجہ سے کیوں بے تب و تاب رہ گیا ہے خاص گوئم باتوں اسرارے حجاب اب جناب وہ پردے کی پردے رہے ہیں اتنا سخت پردے کا یہ پابند ہے یعنی اس کو اس زمانے کے اندر agent to the governor general نیچا کی پوسٹ آفر ہوئی تھی اور اس میں یہ چیز تھی کہ بیوی کے ساتھ لے جائیں گے وہاں تو یہ ہے نا رواج کے لیے انصاف ہونی چاہیے تو اس نے انکار کر دیا تھا اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں تھا یہ بیوی کا ساتھ کیا کرنا خاص گوئم بات و سر ہزار پردے کا اب وہ فلاسفر کے چڑھے کر جو بات بھی ہو گاؤں کے تخلیق آپ سے اندر بدن ہاں یہ بدن کے اندر آگ رہے گی تو پھر ہے اس سے گاؤں کے تخلیق پیدا ہوتا ہے اب فروغ او فروغ انجمن وہ وہ وہ وہ پہلے چراغے خانہ اب وہ شم بزم ہے پہلے چراغے خانہ تھی ہاں بات کیا تھا وہ بھڑکی نہ تھی آدمہ بڑکی نہ تھی مغرب سے جب بے جانا تھی اور وہ سو میں ہے پہلے چراغے کھانا بھی وہ سو میں ہے پہلے چراغے کھانا بھی وہ ہے جب تک اندر رہتی ہے تو وہ گاؤں کے تقریب اس کے اندر باقی رہتا ہے لیکن جب وہ روز باہر آتی ہے تو پھر وہ روز وہاں تخلیق آتش اندر بدن اور فروغ فروغ انجمن ٹھیک ہے بدن کو تو وہ فروغ دے دے گی وہ اندر اس کے لذت تخلیق نہیں رہے گی ہر کے بر بارد عظیم آتش نصیب سوز و ساد خیش را گرد رتی وہ جس کو جس کے اندر بھی یہ آتش تخلیق آ جاتی ہے پھر وہ نگہبان ہو جاتا ہے اپنے سوز و ساز کا رتیب نگہبان ہے ہر زماں یہ ہے دیکھیے ہر زماں در نقش خود بندد نظر عورت کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ صرف اس ایک مرد کے اوپر وہ نگاہ رکھے او نقشے دیگر <laughs> اب آیا جناب اس کے لیے دلائل کہ پردے میں اسے کیوں رہنا چاہیے کہتا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزی مدت جھول خیش تن کسرا نہ دی کہ نبی بن گئے اور خدا کے اندر آیا بھی عورت نبی کوئی ہوئی نہیں ہے ساری عمر پردے جو ہٹ کے وہ تو نبی نہ بنی ایک مرد جو ایسی وہ پردے چلے جس میں نبی بن کے پا رہا ہے کیا دلیل ہے یہ چیز کی نقش مارا کر دلے ایک سن اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کان میں اگلے شیر آ رہے ہیں نقش مارا در دلے ایک سن دلتے اب خلوت سند پردے کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں توانی منکرے یزاشدن من منکر شان نبی شدن وہ تو حضور کی شان میں ہے اور پھر خلوت گرچہ تاری جانے روشن چون کلیم ہست افکارے تو بے خلوت حکیم وہ کہاں کی باتیں کہاں لا رہا ہے اب کم آمیزی تخیل زندہ تر زندہ تر جوہ تر یا بندہ تر اب کم آمیزی غار میں جا کے بیٹھ دو باہر اور پھر دیکھو تمہارے تخیل جو ہے کس طرح سے زندہ تھا رب زندہ تھا ہاں جی اپنی بان بات کر رہے جو پیدا نہ کر سکے نہیں ہم کل بڑھ بھی نہیں کتوں نہیں گل کتنے آ کے دیکھ لو اندر مستفا اندر رہے مستقبہ رہ سکیے آپ اس بات یہاں نے گھر کے اندر رکھا کرو بول دیا علم ہم شوق از مقامات حجار تو علم بھی شوق بھی ہر دم گیرت نصیب از واردات اس کے لیے پریکٹیکل ایکسپیرئنس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اس سے یہ حصہ پاتے ہیں علم از تحقیق لفظ چیز ہے ڈسکوری انوینشن یہ تحقیقات ریسرچ ریسرچ کی جائے تو علم اس سے بڑھتا ہے عشق از تخلیق لذت بھی برا چلیے یعنی وہ کریٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں تک صاحب تحریک رہا جربت عظیم یہ علم والے جو ہیں ان کے لیے تو بھی ضرورت ٹھیک ہے صاحب تحریک نہ خلوت کریشن جس نے بھی کرنی ہے وہ خلوت میں رہے گی کیونکہ عورت نے تب کریشن کرنی ہے اس واسطے چشمے نو سا خاص دیدار وجود ہی وجوہ از لگتے ہوئے تحقیق نہیں جڑا کہتا کہ باہر آ کے سامنے آ کے گل کر یہ صرف علم کی بات ہے جی لذت تحقیق ہے جی لن ترانی نقطہ دار دقیق پردہ آ گیا اور اندر خدا نے کیا تو نہیں تو دیکھ نہیں سکتا میں نے اندر کے شاؤ دری بہرے امیر بہت بڑا ہے نکتا کیا نقطہ ہے ہر کو بے پردہ آ سارے حیات جہاں جہاں بھی زندگی کے آخر کے باہر بھی نظر آتے ہیں بے پردہ نظر آتے ہیں نا چشمہ در دردے کا ہے اس کا ممبا جو ہوگا وہ یاد رکھو وہ ہمیشہ پوشیدہ ہوگا کائنات کی زمین میں مونا بار آگے کھیلے تو کہاں پتا چلے کہ اندر کی ہوا اور کچھ آج آگے یاد چشمہ زار ممبا جہاں سے چشمہ نکلتا ہے چشمہ زارش در زمین کائنات جہاں سے وہ سورس جو اس کا ہے وہ اس کے ضمیر کے معنی کو چیز در نگر ہنگامہ آفاق را زحمت جلوت مد خلاق را یہ خلاق ہے عورتیں پیدا کرنے والی ہے جلوت نے اس کو مت لیا یہ خلوت کے اندر علاقہ ہے ٹوکڑی پھلے اس کے لیے انہوں نے اندر کو ادھر گئی کبڑ رہی اس وے ہر نقش رہا چلیے جو بھی نقش آفری ہے اس دنیا کے اندر خلوت جو ہے اس میں اس کی حفاظت ہو سکتی ہے خات میں او را خاتمے اس کی انگیٹھی نیمت یا کہ ٹکدا ہے گیا نا وہ خلوت بھی کی ٹکدا ہے جلوت کی نہیں ٹکدا ہے یا گیڑا گرد کر کے رکھے گا اے بوک ماتے عالم قرآن آ رہے ہیں جناب وہ پہلا جڑا سی وہ کنیا بلندیاں تو پہنچیا ہوا اگلا جڑا ہے گا موہ کما تو کتنے جا کے بچا دیتا ہے سڑیا ہے اندروں جناب بالکل اتنا چھٹیاں اس طرح آگے پھر آ جائے گا بہت ہی چار حکومت اور حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت لیکن یہ اس درمیان میں یہ نہ ہوتا بند تو اچھا تھا بہرحال دو بند یوں کرتے الحمد للہ اللہ حدانہ حدان کتنی قابل ہم دو ہے وہ ذات کے جس نے ہمیں ایسا راستہ دکھا دیا جو ہمیں کشاں کساں یہاں تک لے آیا وہ ماپ اللہ اگر یہ راستہ قانون خدا بندی کی روح سے ہمارے سامنے نہ آتا ہے تو ہم کبھی بھی اس منزل تک نہ پہنچ سکتے لقد جا رسول ربنا دینا دل حق خدا کے پیغام دار ہماری طرف حقیقت لے کر آئے ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور سیدھے اس جنتی معاشرے کے اندر پہنچ گئے ونود انہیں آواز دی جائے گی عجیب ٹکڑا آتا ہے برادران عزیز انہیں آواز دی جائے گی ان جنت کے معاشرے میں رہنے والوں کو ان دل کو مل تم تم ملون یہ وہ جنت ہے جو تمہارے آواز کے بدلے میں تمہیں ملی ہے ایک جنت آدم کو بھی ملی تھی وہ جو فیس بھی حامد وہ اللہ واسطے کی جنت وہ جنت امان کے بدلے میں نہیں ملی تھی ویسے ہی دے دی گئی تھی کہے کے لیے جو قرآن نے کہا کہ پھر ہم نے تمہیں یہ کچھ دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اس جنت کی کیفیت یہ کہ ایک نگوش ہوئی اور میاں کو کام سے پکڑ کے باہر نکال دی اور ایک جنت وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اعمال کی روح سے اس تمہ وارث تمہیں بنایا گیا ہے اور اس جنت کے متعلق یہ ہے کہ جہاں سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا یہ خود حاصل کردہ جنت ہے وہ بخشیش کی جنت یہ جنت سے جو جس کے متعلق کہا اقبال نے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں وہ جنت جو انسان کے خون جگر میں پنہا ہوتی ہے اس جنت سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا ہاں بھائی اس کے خدا ہے باتوں وقش دھاما ہے سا جزائے عمل تو جنا چیزیں ہس وہ بہشت کے جو تجھے خدا بخشیش میں دے دیتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو جنت تیرے عمل کے نتیجے میں ملتی ہے وہ ہے جنت قابل لینے کا مل جنت اور کن تم تامور بما کون تم کام تمہارے اپنے آواز کے نتیجے میں تمہیں اس جنت کا وارث بنایا جا رہا تھا عزور ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا بخش کے لیے دعا کیجیے گا یعنی خود دعا کر کے بھی نہیں لے رہے وہ بھی حضور سے کہا جا رہا ہے دعا بھی تم ہی کرو ہمارے لیے برائے راس بخشیش بھی نہیں مانگ رہے دوسرے کہتے ہیں تو مانگ کے دے جنتیں اس طرح سے ملتی ہیں برادران بنی اسرائیل کو جب نکال کے لے گئے ہیں فراؤن کے ان پنجوں سے تو وہاں اسے کہا کہ یہاں سے تو ہم نے تمہیں رشتے داری یہ دلا دی ہے اور یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے من و سلوا کی چیزیں تمہیں دے دی ہیں آزاد فضائیں دے دی ہیں اس قدر آزادی کے میدان اور اس قدر اس میں سہولتیں سب میسر یہ لیکن یاد رکھو یہ تمہارے امال کے بدلے میں نہیں ہے اب تمہیں اس کو ارن کرنا ہوگا خود اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو لینا ہوگا اور جب اسی قوم نے ایسے اعمال کیے کہ جو ان کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے تھے اسی سرزمین کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہارے نام لکھ تو دی تھی لیکن انتقال اب اس زمین کا چالیس برس تک نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے یہ بڑے بوڑھے جو بخشیش کی جنت لینے کے عادی تھے مار کھپ نہ جائیں اور نئی نسل اپنے خون جگر سے اس کو حاصل نہ کرے تمہارے نہ اس کا پتا منتقل نہیں ہو سکتا چالیس سال تک تی ہوں نہ صدر کہا کہ ان کو ان کو اس طرح سے اس ان جنگلوں میں لیے پھرو کہ یہ پاؤں سڑتے ہوئے مر جائیں ختم ہو جائیں اور نئی نسل کی تربیت کرو ان سے کہو کہ جنت خون جگر سے حاصل ہوا کرتی ہے اس طرح سے بخشیش میں ملی ہوئی جنت کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے اتنا عظیم اعلان ہے کہ یہ ہے وہ جنت پورس تو ہوا کن تم تامدون جو تمہیں اب تمہارے امال کے بدلے میں دی گئی ہے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یہ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہم سے جو کچھ ہمارے خدا نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا اس نے جو کہا تھا کہ ان قوانین کے مطابق معاشرہ بناؤ گے تو جنت میں تبدیل ہو جائے گا ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ ہوا ہے حلو جب تم ماوز ربو کم حق جو تم سے کہا گیا تھا کہ اگر اس کی تقزیب کرو گے تو جہنم کی زندگی بسر کرو گے تم نے بھی اس کو سچا پایا ہے کالو نام وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری حالت بتا رہی ہے تم کہ جو کچھ کہا تھا ہر فن ہر فن سچ ہو کر ہمارے سامنے آیا یہ فیس دین اللہ جنت کی زمین تو ہمیں ملی لیکن ہم نے کفران نعمت کیا اسی جنت کی زمین میں جہنم کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ تو برادن کسی خاص خطے کا نام نہیں ہوتا یہ لوکیلٹیز نہیں ہے کہ یہاں جنت ہے وہاں جہنم ہے قرآن نے تو کہا ہے کہ جنت جس کا عرض زمین اور آسمان سب کی سب ہے اس پہ تو ہمارے یہاں پھر بڑی باتیں چلی تھا کہ زمین اور آسمان اگر ساری جو ہے اس میں جنت ہے تو جہنم کا ہے پھر پڑے ڈھونڈتے رہے پھر یہ کہ زمین و آسمان کے علاوہ کہیں کوئی اور بر اعظم مل جائے جس کا پتا چلے کہ وہ آج جہنم صاحب یہ تو ساری جنت ہے یہ تو وہی ہوتی ہے برادران عزیز ابھی آگے بات آتی ہے کہ کہاں ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ہر فن ہر فن سچ پایا جو کچھ کہا گیا تھا خالم کا ان بینت اللہ ان میں آواز دینے والا ایک آواز دے گا کہ جو بھی اس طرح سے ظلم کے کمر باندھ رکھی جس نے خدا کے قوانین سے سرکشی برت کر لوگوں پہ استبداد اور ظلم کرتا تھا وہ جنت کی شادابیوں سے محروم رہ جاتا ہے یہ تھا جو قرآن خدا نے تم سے کہا تھا تم نے اسے سچ پا لیا کون ہیں یہ لوگ اللہ زینا یس نہ انس اللہ و بہ نا اے جا یہ وہ لوگ ہیں سنیے برادران ابھی کہ جو دوسروں کو خدا کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس راستے پہ چلنے نہ پائیں آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ آج خاص طور پر یورپ کی غیر مسلم قوموں کو اسلام کی طرف آنے سے جو رکاوٹ سب سے بڑی ہے وہ مسلمانوں کی قوم کی موجودہ حالت ہے دن یورپ کے مفکر ان کے ہاں کے مصنف میرے ہاں آتے رہتے ہیں قرآن کی جنت کا نقشہ ان کے سامنے کھینچیے معاشرہ جس انداز کا قرآن بناتا ہے انہیں بتائیے گھنٹے آدھے گھنٹے میں وہ قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہی حقیقت ہے اور پھر اٹھنے سے پیشتر کر وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر یہ واقعی ایسے نتائج پیدا کرتا ہے تو یہ سارے عالم اسلام کی یہ کیفیت کیوں ہے کہ وہ روٹی کے لیے بھی ہمارے دروازے پہ بھیک مانگ رہے ہیں اور اس کا جواب کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا برادر وہ عالم اسلام کیا وہ تو ہمارے منہ پہ تماچا مار رہا ہوتا ہے جو سامنے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ کر رہے ہو اور حالت تمہاری یہ ہے ہم ہیں خدا کے راستے میں اس وقت کھڑے میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان موجودہ نہ ہوتا اس وقت دنیا کے اندر اس حالت میں اور صرف قرآن ان لوگوں تک کہیں جا پہنچتا اور یہ نہ وہ دیکھتا کہ اس کے حامل ہونے کی مدعی قوم کی حالت کیا ہے براہ راست اگر اس کو وہ قوم سمجھتی ہے تو یقیناً اس کو ایکسپٹ کر لیتی جلدی ایکسپٹ کر لیتی یوں کہیے بیشتر کر ان میں سے اس کو قبول کر لیتے یوں کہیے ہماری حالت خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑی ہو رہی ہے ایک تو یہ ہو گئے روگ بن کے کھڑے ایک اور کیٹیگری قرآن کو وہ یب ہوں نہ یہ ایک سیدھا دین جو تھا اس میں پیچ و خم پیدا کرنے والے راستہ سیدھا رہا ہی نہیں برادران عزیز یا تلاش کر کر کے پیچ و خم پیدا کرنے والے سیدھا سادہ سمپل سا ایک دین ایسا نکھرا ہوا نتھرا ہوا اس میں کا پانی جس میں کوئی پیچ و خم ہے ہی نہیں وہ اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا ہی نہیں اس قدر پہ چیز بھی جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ان سے پوچھا جائے تو مسلمان ہو وہ کہہ دی الحمدللہ کہا جائے مسلمان کسے کہتے ہیں ساری قوم رکھ